قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی ان یہودیوں کے دشمن ہیں جو شخص اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں اور جبریل اور میکائل علیہم السلام کا دشمن ہو ایسے کافروں کے دشمن خود اللہ ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہودیوں کی جبریل علیہ السلام سے دشمنی امام جعفر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا بعض کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا جو مناظرہ رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم رسول اللہ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے آپ نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے انہوں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا اور عہد دیا اس کے بعد رسول اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا یعنی یعقوب علیہ السلام نے رسول اللہ نے فرمایا سنو جب یعقوب علیہ السلام عرق النسا کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دیں گے تمہیں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسند خاطر تھے چھوڑ دیا تمہیں اللہ کی قسم جس نے موسا علیہ السلام پر تورات اتاری بتاؤ یہ سچ ہے ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول سچ ہے بجا ارشاد ہوا یہودیوں نے کہا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی رسول اللہ نے فرمایا سنو مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے جب مرد کا پانی یعنی مادہ منویہ عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد نرینا یعنی مرد بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مادہ منویہ مرد کے پانی پر غالب آ جائے حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برق نہیں سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے سب نے قسم کھا کر قبول کیا کہ بے شک آپ نے بجا ارشاد فرمایا آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا انہوں نے کہا اچھا اب یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسا علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے اس پر بحث کا خاتمہ ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے ولی جبریل علیہ السلام ہیں وہی میرے پاس وہی لاتے ہیں اور وہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتے رہے سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں وہ سختی و خون ریزی وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے ہاں اگر آپ کے پاس میکائل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت بارش پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابے داری اور تصدیق کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ روایت مسند احمد کی ہے نیز مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گرج کی آواز کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے انہوں نے جب یہ خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول تین باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط یعنی علامت کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف یعنی شباہت رسول اللہ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں سنو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی بطور ضیافت ہوگی جب مرد کا پانی یعنی منی کا عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشد اللہ الہ الا اللہ و کا رسول اللہ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے اے اللہ کے رسول پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام کے قبول کرنے میں تعمل ہوگا وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عن جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے پھر یہ یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس چیز کا مجھے ڈر تھا صحیح بخاری میں ہے اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبر میک اسراف کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں تو جبر وغیرہ کے معنی عبداللہ ہوئے بعض لوگوں نے اس کے خلاف معنی بھی کیے ہیں وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور ان سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں جیسے عربی میں عبداللہ الرحمن عبد الملک عبد القدوس عبد السلام عبد الکیفی عبد الجلیل وغیرہ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے اسی طرح ایل ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہے ہیں غیر عربی زبان میں مضاف الہی پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے جیسے جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل وغیرہ پتھر کے پاس نماز پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنیے جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی مگر یہ روایت ہی منقطع ہے سند متصل نہیں اس لیے کہ اس واقعے کے راوی شعبی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا فرشتوں میں بھی رسول ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا ہے جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے خود اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کے ماننے والوں کو کافر بتاتے ہیں فرماتے ہیں ان الدین اکفرون بلّہ و رسول ہی الآخر یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے دوسری آیت کے آخر تک پس ان آیات میں سراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا جو کسی رسول کو نہ مانے اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ اے نبی ہم فرشتے نہیں اترا کرتے مگر آپ کے رب ہی کے حکم سے اور اجازت سے اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے جسے لے کر روح الامين آتے ہیں اور آپ کے دل میں اے نبی ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہو للدین امن حد و شفا کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن ہم نے اتارا کہ جو شفا اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں جیسے فرمایا اللہ صفی من المل رسولا ومن الناس اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتے ہیں جبرائیل اور میکائل علیہ السلام بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصی طور پر نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ بھی اس کے دشمن ہیں میکائل علیہ السلام بھی کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے رہے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر جبرائیل علیہ السلام ہیں جیسے میکائل علیہ السلام رویدگی اور بارش وغیرہ پر اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تب یہ دعا پڑھتے اللہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اے اللہ اے میرے رب اے جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب فاطر السماوات والارض اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے عالم الغیب والشہادتی اے چھپے کھلے کے جاننے والے انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ اختلفون اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو آپ ہی کرتے ہیں اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کیجیے ان کا تحدی منتشا و صراط مستقیم کہ بے شک آپ ہی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں لفظ جبرائیل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معنیٰ پہلے بیان ہو چکے ہیں عبدالعزیز ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم اللہ ہے ابو سلیمہ دارانی رحمہ اللہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے یہ ایک روایت میری روایات کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کے الفاظ میں بہت سی لغات اور قراتیں ہیں جن کی تفصیل لغت کی کتب میں موجود ہے ہم انہیں یہاں بیان کر کے کتاب کا حجم بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے آیت کے خاتمے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کے دشمن ہیں بلکہ فرمایا اللہ کافروں کے دشمن ہیں اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا اسے عربی میں مدمر کی جگہ مظہر کہتے ہیں اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اور جو اللہ کا دشمن اللہ بھی اس کے دشمن اور جس کے دشمن خود اللہ ہو جائیں اس کے کفر و بربادی میں کیا شبہ رہ گیا صحیح بخاری کی حدیث پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جبرائیل سے میکائیل سے تمام رسول انبیاء اور اللہ کی کتابوں سے محبت کرنے والا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے اور ان تمام سے بغض و دشمنی رکھنے والوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان کی صحبت بد سے بھی ہمیں بچائے آمین یا رب